بول رہے ہیں آپ جی کہاں سے بلا رہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب کی بلا ہو جی ہاں کہاں سے بول رہے ہیں میں پاکستان سے فضل احمد چشتی حاصل کر رہا ہوں آپ سنا خیر سے برائے درکار آپ اہل خانہ آپ کے بات کے الحمد للہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کے دوپہر اللہ تعالیٰ اچھا حضور ایک دو مسائل تھے اگر وقت ہو تو یہ امام علیہ سنت سرکار کے فتح شریف میں فاسق کے اقتدا کے متعلق اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق جو لکھا ہے نا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مکرو تاریمہ قرار دیا ہے اور نماز واجب الادا قرار دیتا جب کہ ہمارے فقہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اور عقائد والے بھی کہ ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے جی مستقل امام نہ ہو امام آ گیا ہے اچھا یعنی وہاں جی جی جو جمع کی ہے یہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ جمعہ کی تقجید نہیں کر رہے ہیں ہمارے میرے مطالعے میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک فاسق فاجر کیونکہ وہ ابتدا کی بات کرتے ہیں نا نماز جب امامت کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے اقتدا جو ہے نا اگر فاسق نماز پڑھا رہا ہو ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر فاسق نماز پڑھا رہا ہے اور مبتض بل جو ہے وہ فاسق بل اور مبتض ہے یعنی غیر مکفر جو ہے وہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھ لینا بہتر ہے انفراد ایک تو یہ بات ہے دوسرا جواز کا جب وہ قول کرتے ہیں تو جواز اور تحریمہ یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں جی۔ ہے کیا یہ جتنے فکاہ ہیں نا ہمارے ہاں۔ ان کی بارات کو میں نے دیکھا ہے آج تو ان سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ ایک ہے تقدیم فاسق کو امام بنانا وہ تو ہے مکرو تاریمہ ایک ہے وہ امام بنا ہوا ہے نماز پڑھا رہا ہے اس وقت اکیلی پڑھنی چاہیے یا اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے تو اس کے اس پر لکھتے ہیں کہ اگر وہ پڑھے گا اس کے پیچھے تو محرض ثواب ہوگا اور فضیلت کو پالے گا اور اکیلے پڑھنے سے وہ اقتدا اس کی بہتر ہے جب کہ یہ جو مکرو تحریمہ ہونے کا قول ہے یہ جو لکھا ہے فوکان نے تو یہ اقتدا کے متعلق معلوم نہیں ہوتا یہ معلوم ہوتا ہے تقدیم کے متعلق ہے کہ اس کی تقدیم مکرو تحریمہ ہے اور وہ ہلل جو دو بیان کرتے ہیں ایک علت جو بیان کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں اس کی توہین کا حکم احانت کا اور اس کی تقدیم میں اس کی تعظیم ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تقدیم اور چیز ہے اور اقتدا اور چیز ہے ہاں، جی تو اقتدا یہ تقدیم مکرو تاریمہ ہے لیکن اگر ابتدا نماز پڑھا رہا ہے پھر ابتدا کر لینی چاہیے ہاں جی اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مطلوب تنظیم جب جماعت ہو رہی ہے تو پھر تو اس کی ابتدا کرنی چاہیے اور فضیلت قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکیلا پڑھنے سے بہتر پھر تو معلوم ہوا کہ مکرو تنظیم ہی نہیں رہے گی اس وقت مکرو تنظیم کرا دے تنظیم کے ساتھ اعراض ثواب جمع نہیں ہو سکتا جی جی جی یہ ایک دوست ادھر فوت ہو چکے ہیں بادشاہ صاحب انہوں نے میری اس بات کی طرف توجہ کرائی تھی تو پھر آج یہ مسئلہ آ گیا وہ طریقت المحمدیہ پڑھاتے ہوئے نا اس کے اندر آیا کہ تجوز کل اس کے پڑھتے ہوئے پھر یہ یہاں پر ائمہ ثلاثہ جو ہے نا امام احمد کے سوا ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ مکرو قرار دے رہے ہیں اور سب سے نرم قول جو ہے نا وہ آناف اور شوافق ہے اس سے سخت قول جو ہے وہ مالکیہ کا ہے اور سب سے سخت کال جو ہے وہ امام احمد کا ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے فاسق کے پیچھے بالکل بات اگر آپ اس پر مزید اگر آپ اس پر مزید غور فرمائے ہیں ہاں تو یہ دل تسلی نہیں پا رہا کہ امام عالیہ سنت سرکار نے تو جگہ جگہ فتح میں یہی لکھا ہے نا کہ مکرو تاریمہ ہوتی ہے ابتدا اور واجب لہٰذا ہے پڑھ لی تو ادا واجب ہے تطبیق جی یہ تطبیق کو نکالے ہیں امام اہل سنت اور فقہا کے کلام کا جو تعارض بظاہر معلوم ہمیں ہو رہا ہے کا کوئی حل نکالنا حضرت کی تو تقریباً کافی ہے میرے پاس فتح شریف بھی ہے اور جد الممتاز شریف بھی ہے یہ درخت تحقیق ہے کون سے میں فرمایا ہے جی یہ تو یعنی آٹھویں جلد ہاں آپ کے پاس تو آٹھویں نہیں ہوگی نا کیونکہ یہاں پر میں آٹھویں کہہ رہا ہوں جو نیا چھاپا ادھر پاکستان کا ہے نا جی رضا فاؤنڈیشن والوں کا ہاں، آپ ہاں، وہ آپ کے پاس ہے تیس جلدوں والا ہاں ہاں تو پرانا جو ہے نا پرانا جو دس جلدوں والا ہے بارہ والا اس میں یہ میرے خیال میں بنے گا تیسری جلد بنے گی تیسری جلد ہوگی غالباً نماز کے بیان میں امامت کے بیان ہوگا جی جی امامت کے بیان میں باب امامت جی اجے وہ امامت کے باب میں آپ تکلیف کرنا سکتا اور ایک اور مسئلہ ہے حضور اور ایک اور مسئلہ ہے نسائی شریف کتاب الصاب کے اندر نا تو حدیث ذوالجدین کے تحت اس حدیث ذوالجدین میں آیا ہے حضرت محمد بن سنگین حضرت ابو ہرارا کے متعلق حضرت ابو ہرارا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یہ پیشی کے بعد والی نماز نمازوں میں سے کوئی تھی